سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب آپ बनी इसराइल سے پوچھ لیجئے ہم نے انہیں بہت ساری کھلی نشانیاں دی تھیں اور جو کوئی اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اسے بدل دے گا تو اللہ بڑا ہی سخت عذاب والا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ان کے کفر و سرکشی پر سرزنش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے اور ان کے ساتھ بہت سی کھلی نشانیاں اور واضح دلائل بھیجے تاکہ انہیں دیکھ کر ایمان لے آئیں ید بیزا اسائے موسا شق سمندر پتھروں سے چشموں کا جاری ہونا میدان تیہ میں بادل کا سایہ من و سلوا اور اسی قسم کے اور بھی دلائل اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے بھیجے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور ایمان کے بدلے کفر کو قبول کر لیا اور حرمان ثواب اور عذاب نار کے مستحق بنے آیت دو سو بارہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوش رنگ بنا دیا گیا ہے جس پر وہ خوش اور مطمئن ہیں دولت جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ فقیر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مال و متا ہی حقیقی سعادت ہے اور جو اس سے محروم ہے وہ شقی و بدبخت ہے لیکن اہل ایمان دنیا سے اعراض کرتے ہیں اور جو مال وہ حاصل کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس لیے قیامت کے دن ان کا مقام جنت اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ علین میں ہوں گے اور کفار اسفل السافلین میں اور چاہے دنیاوی رزق ہو یا اخروی نعمت اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ اسی کے تصرف میں ہے وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے